ابو عامر نے بستی میں داخل ہوتے ہی ایک آدمی سے برنینڈوز کا پتہ پوچھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ابھی گھوڑے پر غلاموں کی دیکھ بھال کے لیے نکلا ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا اور عثمان سے کہا ممکن ہے وہ شام سے پہلے واپس نہ آئے شاید اس میں ہماری کوئی بہتری ہو کہ کاؤنٹ سے ہماری ملاقات اس کی غیر حاضری میں ہو جائے وہ شام سے کچھ دیر پہلے گھوڑے پر سوار ہو کر سیر کے لیے نکلے گا چلو ہم استبل کے پاس بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے ہیں عثمان بولا میں کاؤنٹ کا انتظار کرنے کے بجائے آس پاس کا علاقہ دیکھنا چاہتا ہوں اگر میری غیر حاضری میں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا بھائی کبھی الفجارہ سے باہر نہیں نکلا اسے سمندر اور کشتیاں دیکھنے کا بہت شوق ہے ابو عامر نے کہا خدا کے لیے کہیں یہ نہ بھول جانا کہ میں تمہارا تعارف اپنی بیوی کے بھائی کی حیثیت سے کراؤں گا تم اطمینان سے گھومنے کے بعد استبل کے دروازے کے سامنے پہنچ جاؤ اگر کاؤنٹ آج باہر نہ نکلا تو برنینڈو سے ہماری ملاقات بھی استبل کے دروازے پر ہی ہوگی وہ باہر سے سیدھا اس طرف آئے گا تمہیں معلوم ہے استبل کس طرف ہے وہ سامنے عثمان نے ایک کشادہ اور بلند چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ابو عامر نے کہا وہ تو غلاموں کی رہائش گاہ ہے اس کے دائیں بائیں نوکروں کی قیام گاہیں ہیں اگر تم دائیں ہاتھ سڑک پر چلتے رہو تو تمہیں سڑک کے بائیں کنارے مویشی خانے اور استبل دکھائی دیں گے اور دائیں طرف خشک گھاس کے بڑے بڑے امبار تم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو جب یہ سڑک استبل اور مویشی خانے سے آگے بائیں طرف مڑے گی تو تمہیں کاؤنٹ کے قلعے کا دروازہ دکھائی دے گا لیکن ابھی تمہیں اس طرف نہیں جانا چاہیے عثمان نے جواب دیا آج میں صرف خلیج دیکھنا چاہتا ہوں ابو عامر نے کہا خلیج قلعے کی مشرقی فصیل سے بالکل قریب ہے تم کچھ دور آگے کسی ٹیلے پر کھڑے ہو کر کھلے سمندر تک کے مناظر دیکھ سکتے ہو لیکن تمہیں دروازے سے دور رہنا چاہیے پہرے دار کسی اجنبی کو دیکھیں تو کئی سوالات پوچھتے ہیں تم فکر نہ کرو میں پہرے داروں کی نگاہوں سے دور رہوں گا عثمان یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا ایک ساتھ بعد وہ قلعے سے ایک میل دور خلیج کے دونوں طرف آٹھ دس کشتیاں دیکھ رہا تھا اس کے بائیں ہاتھ قلعے کی فصیل سے قریب ایک چھوٹا سا جہاز تھا جس کی نفاست اور رنگ و روغن اس کے مالک کی خوشحالی کا آئینہ ادار تھا باقی سب ملاحوں کی کشتیاں معلوم ہوتی تھیں کنارے پر بھیگے ہوئے جال بچھے ہوئے تھے کچھ دور آگے جا کر عثمان نے ایک نوجوان کو جس کے ہاتھ میں ٹوکڑی تھی ایک کشتی سے سوار ہوتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اسپینی زبان میں پوچھا تم تنہا شکار پر جا رہے ہو نوجوان نے ٹوٹی پھوٹی اسپینی میں جواب دیا ہم شکار سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب میں دوسرے کنارے پر مچھلیاں دینے جا رہا ہوں عثمان نے عربی میں پوچھا تم عرب ہو نوجوان نے صاف عربی میں جواب دیا میں بربر ہوں لیکن اب ہمیں وہ مورسی کو کہتا ہے اور اربوں کو بھی وہ اسی نام سے پکارتا ہے کون عثمان نے پوچھا پادری فرانسس جنہوں نے ہمیں زبردستی استباغ دیا تھا ان کا حکم ہے کہ عیسائی ہو جانے والے مسلمانوں کو مور سکھوں کے سوا کچھ اور نہ کہا جائے عثمان نے کہا میرا خیال تھا کہ عیسائی اپنے نئے ہم مذہبوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں نوجوان نے جواب دیا پادری فرانسس اور دوسرے راہب بھولنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم کبھی مسلمان تھے کیا تم مرسی کو نہیں ہو نہیں میں الفجارہ سے آیا ہوں اور ابھی تک اس لانت سے بچا ہوا ہوں نوجوان نے کشتی کا چپو سنبھالتے ہوئے کہا تمہیں بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے کوئی مورسی کو بھی پادری فرانسس کا جاسوس ہو سکتا ہے عثمان نے کہا اس سے پہلے میں نے سمندر نہیں دیکھا تھا ہمارا علاقہ پہاڑی ہے میں راستے میں وادی کبیر عبور کرتے ہوئے کشتی پر سوار ہوا تھا لیکن سمندر کی میں نے اس سے پہلے کبھی سیر نہیں کی کی نوجوان نے کہا ارے یہ تو تو تنگ خلیج ہے سمندر کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی وہاں بڑی خوفناک لہریں اٹھتی ہیں تو وہاں مچھلیاں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہوں گی بہت بڑی بڑی اور آدم خور مچھلیاں تو آدمی کو نکل جاتی ہیں عثمان نے کہا اگر یہاں آدم خور مچھلیوں کا خطرہ نہ ہو اور یہ کشتی دو آدمیوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہو تو تم مجھے دوسرے کنارے پر اتار دو میں وہاں سے چکر لگاتا ہوا واپس چلاؤں گا بیٹھ جاؤ یہ کشتی چھ سات آدمیوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے عثمان کشتی پر سوار ہو گیا تو نوجوان نے چپو چلاتے ہوئے پوچھا تم کہاں رہتے ہو میں اور میرا ساتھی آج ہی یہاں پہنچے ہیں یہ کاؤنٹ اور اس کے اہلکاروں پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں کہاں ٹھہراتے ہیں اگر انہوں نے میرے بہنوئی کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کا لحاظ رکھا تو ہمیں کوئی اچھا سا مکان مل جائے گا ورنہ شاید ہمیں عام نوکروں یا غلاموں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے بہرحال ہم یہی ارادہ لے کر آئے ہیں کہ یہاں کوئی اچھی سی ملازمت ملے گی تو گھر کے کچھ اور لوگ بھی یہاں لے آئیں گے نوجوان نے کہا مجھے یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ آپ اتنی دور سے ملازمت کی تلاش میں یہاں آئے ہیں عثمان نے جواب دیا ڈان لوئی نے میرے بہنوئی کو یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور ہم حالات دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم یہاں رہ سکتے ہیں یا نہیں اگر آپ کام کے آدمی ہیں تو ڈان لوئی آپ کو واپس بھیجنا پسند نہیں کرے گا وہ کسی نہ کسی بہانے آپ کو روک لے گا عثمان نے کہا مجھے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں جس آقا کی اجازت سے ہم یہاں آئے ہیں وہ کاؤنٹ کا دوست ہے اور میرا بہنوئی پہلے بھی چھ مہینے یہاں رہ کر گیا تھا نوجوان نے کہا تو پھر میں یہ دعا کروں گا کہ آپ خیریت سے واپس اپنے گھر پہنچ جائیں اگر آپ مسلمان ہیں تو یہاں آپ کا کوئی مستقبل نہیں عثمان نے کہا تمہارا نام کیا ہے میرا نام ڈان کارلو ہے لیکن میں تمہیں اصلی نام نہیں بتا سکتا اصلی نام ہاں شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ہر مورسیکو کے دو نام ہوتے ہیں ایک عیسائیوں والا اور دوسرا مسلمانوں والا ایک نام سے اسے پکارا جاتا ہے اور دوسرا نام صرف اس کے دل پر نقش رہتا ہے عثمان نے کہا پادری فرانسس جیسے لوگوں کے خوف سے نوجوان نے کہا ہاں پادری فرانسس بہت ظالم ہے لیکن میں اس سے نہیں ڈرتا وہ مجھ سے بہت خوش ہے میں اپنے شکار سے اس کا حصہ ضرور نکالتا ہوں اور آج بھی پار جانے کی وجہ یہ ہے کہ میں اسے ایک تازہ مچھلی پہنچانا چاہتا ہوں عثمان نے کہا اگر پادری کا گھر زیادہ دور نہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا نوجوان بولا اس کا گھر گرجا کے بالکل ساتھ ہے اور گرجا دوسرے کنارے کی بستی سے بہت قریب ہے لیکن کسی مسلمان کا اس کے سامنے پیش ہونا بہت خطرناک ہو سکتا ہے وہ ایک مسلمان سے بھی یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے ہاتھ کو بوسا دے عثمان نے کہا یہ کام مجھے آتا ہے اور میں اس سے کہوں گا کہ ڈان کارلو کے منہ سے آپ کی نیکی اور پارسائی کی تعریف سن کر میں آپ قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں لیکن اگر اسے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ کو استباغ لینے پر مجبور کرے گا عثمان نے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ کاؤنٹ کی جاگیر پر کئی مزارے ابھی تک مسلمان ہیں نوجوان نے کہا اس لیے کہ وہ پادری فرانسس سے دور رہتے ہیں اور فرانسس بذات خود ان بستیوں میں جانے سے خطرہ محسوس کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انکویزیشن کا باقاعدہ دفتر یہاں نہیں کھل جاتا اور اس کے پاس مسلح پہرے داروں کی معقول تعداد نہیں ہو جاتی وہ احتیاط سے کام لیتا رہے گا سرے دس تین آدمی قید خانے پر پہرا دیتے ہیں ایک دن کو اور دو رات کے وقت ایک پہرے دار اس پار کی بستی کا رہنے والا ہے اسے ایک ماہ کے لیے یہ فریضہ ادا کرنا پڑے گا پھر پادری کسی اور کو بیگار کے لیے بلا لے گا دوسرے پہرے دار اسپینی عیسائی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ظالم ہیں عثمان نے پوچھا قید خانہ کہاں ہے وہ بھی پادری کے قیام گاہ کے ساتھ ہے اگر پادری سے ملاقات کے بعد تم گرفتار نہ ہو گئے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا کلارا مچھلی بہت اچھی پکاتی ہے کلارا وہ کون ہے وہ میری بیوی ہے عثمان نے کہا مجھے شام سے پہلے واپس پہنچنا ہے لیکن مجھے جس دن فرصت ملی میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا نوجوان نے کہا میں تمہیں کسی دن شکار کے لیے کھلے سمندر میں لے جاؤں گا ہم جس جگہ سے سوار ہوئے تھے اس کے پاس ہی ٹیلے کے پیچھے ہمارا گاؤں ہے میں واپسی پر تمہیں اپنا گھر دکھاؤں گا عثمان نے پوچھا تمہاری بستی میں یہودی بھی رہتے ہیں نہیں ہم سب ہیں امریا فتح کرنے کے بعد نصرانیوں نے ہمیں غلام بنا کر ہسپانوی عمرہ میں تقسیم کر دیا تھا ماہی گیروں کے چند خاندانوں نے غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے عیسائیت قبول کر لی اور یہاں آباد ہو گئے ہم اپنے کئی ساتھی مرسیا چھوڑ آئے تھے اور کئی بلنسیا کے بندرگاہ کے قریب آباد ہو گئے تھے کشتی کنارے پر لگی اور وہ کوئی دو سو قدم چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی بستی میں داخل ہوئے ڈان کارلو نے ٹوکری سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکال کر تین گھروں میں پہنچا دی اور پھر ٹوکری اٹھا کر عثمان کے ساتھ گرجے کی طرف چل دیا عثمان نے راستے میں کہا تم کہتے تھے کہ قید خانے کا ایک پہرے دار اس بستی کا آدمی ہے ہاں وہ صبح سے شام تک پہرا دیتا ہے تم اسے اچھی طرح جانتے ہو ڈان کارلو نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں وہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے اگر خدا نخواستہ تم قید ہو جاؤ تو تمہیں مچھلی ضرور بھیجا کروں گا وہاں دو اور آدمی جن میں سے ایک گرجے اور قید خانے کی صفائی رکھتا ہے اور دوسرا قیدیوں کا باورچی ہے ہماری بستی کے ہیں اور وہ بھی بیگار پر کام کرتے ہیں پادری فرانسس اپنا کھانا خود پکاتا ہے اور یہ مچھلی دیکھ کر باغ باغ ہو جائے گا تھوڑی دیر بعد وہ پادری کی قیام گاہ کے دروازے پر کھڑے تھے ڈان کارلوئی نے ٹوکڑی نیچے رکھ کر کوئی تین سیر کی مچھلی نکالی اور دوسرے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی ایک بھاری بھرکم گنجا آدمی جس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے باہر نکلا اور اس نے بلا توقف ڈان کارلوئی کے ہاتھ سے مچھلی پکڑ لی اور کہا شاباش بیٹا یہ مچھلی تو اب بالکل نایاب ہو گئی ہے جناب یہ صرف ایک ہی ہمارے جال میں آئی تھی اور میرے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ آپ کو پیش کر دی جائے شکریہ میں دعا کروں گا کہ خدا تمہارے شکار میں برکت دے پادری یہ کہہ کر مچھلی کو غور سے دیکھتا ہوا اندر چلا گیا ڈان کارلو نے خالی ٹوکری اٹھا کر مڑتے ہوئے عثمان سے کہا پادری فرانسس اچھی مچھلی دیکھ کر سب کچھ بھول جاتے ہیں انہیں مرغ اور انڈے بھی بہت پسند ہیں ماشاء اللہ خوب کھاتے ہیں آؤ اب چلے عثمان نے کہا تم اپنے دوست سے ملنا پسند نہیں کرو گے کون سا دوست وہی جو قید خانے پر پہرا دیتا ہے میں ایک نظر قید خانہ دیکھنا چاہتا ہوں ارے وہ کوئی دیکھنے کی جگہ نہیں بہرحال چلو لیکن وہاں تمہیں کسی سے بات نہیں کرنی ہوگی ممکن ہے کہ اسپینی پہرے دار بھی کہیں آس پاس موجود ہوں وہ کوئی دو سو قدم دور قید خانے کے دروازے پر پہنچے دروازہ بند تھا اور باہر ایک قوی ہیکل آدمی نیزا اٹھائے کھڑا تھا ڈان کارلو نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا پہرے دار نے سر کی جنبش سے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو میں پادری کو مچھلی دینے آیا تھا پھر خیال آیا کہ جانے سے پہلے تمہارا حال بھی پوچھتا چلوں تین چار دن سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی پہرے دار نے کہا پادری نے یہ نیا حکم دیا ہے کہ اب میں ایک دن چھوڑ کر گھر جایا کروں گا اور کچھ وقت اس کے لیے سبزیاں اگانے میں صرف کروں میری بیگار کے صرف بیس دن باقی رہ گئے ہیں پادری کہتا تھا کہ اس کے بعد شہر سے دو اور آدمی آ رہے ہیں شکار کا کیا حال ہے ڈان کارلو نے جواب دیا پچھلے مہینے ہمیں کسی دن اتنا شکار نہیں ملا تاہم تمہارا حصہ باقاعدہ تمہارے گھر پہنچ جاتا ہے یہ کون صاحب ہیں پہرے دار نے عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ کاؤنٹ کے پاس کسی کام سے آئے ہیں اچھا اب کسی دن تمہارے گھر پر ملاقات ہوگی وہ وہاں سے چل دیے تھوڑی دور جا کر عثمان نے کہا ڈان کارلو میں نے قلعے سے کوئی نصف میل دور علیج کے کنارے پر آمنے سامنے دو برج دیکھے تھے شاید وہاں کوئی پہرے دار بھی رہتے ہیں ڈان کارلو نے جواب دیا جب تم غور سے دیکھو گے تو تمہیں دونوں برجوں کے اوپر توپیں دکھائی دیں گی اور ہر ایک برج پر تین یا چار آدمی ہر وقت موجود رہتے ہیں وہ دوبارہ خلیج عبور کرنے کے بعد دوسری بستی میں داخل ہوئے ڈان کارلو عثمان کو ایک کچے مکان کے اندر لے گیا جس میں تنگ سہن کے آگے دو چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ان کے ساتھ ایک چھپر باورچی خانے کا کام دیتا تھا ایک نوجوان لڑکی آٹا گوند رہی تھی انہیں دیکھتے ہی وہ جلدی سے ایک کٹورے میں ہاتھ دھونے کے بعد اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ذرا پریشان سی ہو کر عثمان کی طرف دیکھنے لگی اس کے سانولے اور صحت مند چہرے پر کچھ ایسی ذہانت تھی جسے محسوس کیا جا سکتا تھا لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا عثمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور آنکھیں چکا لی ڈان کارلو نے کہا کارا یہ میرے دوست ہیں اس وقت یہ یہاں نہیں ٹھہر سکتے لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ کسی دن تمہارے ہاتھ کی پکی ہوئی مچھلی ضرور کھانے آئیں گے میں صرف انہیں اپنے گھر کا راستہ دکھانا چاہتا تھا کلارا نے کہا مچھلی گھر میں بہت ہے اگر یہ تھوڑی دیر ٹھہرے تو میں ابھی تیار کر دیتی ہوں عثمان نے کہا نہیں انشاءاللہ میں پھر آؤں گا پھر وہ ڈان کارلو کی طرف متوجہ ہوا اب مجھے اجازت دیجیے ڈان کارلو نے کہا چلیے میں تھوڑی دور آپ کے ساتھ چلوں گا بستی سے باہر نکل کر ڈان کارلو نے کہا اگر کوئی ایسی بات ہو جس میں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید آپ کسی عزیز کے متلاشی ہیں آپ نے کہا تھا آپ نے پہلے سمندر نہیں دیکھا لیکن جب آپ کشتی پر سوار ہوئے تھے تو میں یہ سمجھ گیا کہ سمندر اور کشتی آپ کے لیے نئے نہیں پھر آپ نے جس اطمینان سے باتیں کی تھیں اس سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آپ تیراک بھی ہیں کیونکہ جو لوگ تیرنا نہیں جانتے تو وہ پہلی بار کشتی پر پاؤں رکھتے ہوئے بہت خوفزدہ دکھائی دیتے ہیں دیکھیے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمیں جبرن عیسائی بنایا گیا تھا لیکن ہم دل سے مسلمان ہیں ہم گھروں میں چھپ کر قرآن پڑھتے ہیں کلارا بلا ناغا قرآن کی تلاوت کرتی ہے اور اگر میں اسے یہ بتا دیتا کہ آپ بھی مسلمان ہیں تو وہ باغ باغ ہو جاتی یہ باتیں کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ پر پر اعتماد اعتماد کر سکتے ہیں عثمان نے کہا اگر مجھے تم نہ ہوتا تو میں تمہیں شاید یہ بھی نہ بتاتا کہ میں مسلمان ہوں اور اگر مجھے تم سے کوئی بات چھپانی ہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں ان مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہوں جو بعض راز جاننے والوں کو پیش آتی ہیں جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ تم کوئی خطرہ مول لیے بغیر میری ہر بات سے واقف ہو سکتے ہو تو تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میں تم پر اعتماد نہیں کرتا اس وقت میں ایک بات کہنے سے پہلے یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں آج قید خانے کا پہرے دار جو میں نے دیکھا تھا تم اس پر کس حد تک بھروسہ کر سکتے ہو وہ میرا دوست ہے اور مورسی کو کہلانے کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ اس کا ذہنی رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا اگر تم کسی قیدی کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہو تو میں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں عثمان نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا ایک قیدی کا نام ابو الحسن ہے اور میں تمہارے دوست کی وساطت سے اسے صرف یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک سرائے کا ملازم جس نے ایک زخمی اور بیمار آدمی کو گھاس کی گاڑی پر چھپا کر تمہارے گھر پہنچایا تھا تمہیں سلام کہتا ہے اور تمہارے لیے یہ خبر لایا ہے کہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں کیا تمہیں یہ الفاظ یاد رہیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں عثمان نے کہا فی الحال پہرے دار کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ پیغام لانے والا کون ہے قیدی خود بخود سمجھ جائے گا کہ میں کون ہوں ڈان کارلو نے کہا انشاءاللہ قیدی کو آپ کا یہ پیغام کل تک ضرور مل جائے گا بہت اچھا اب مجھے دیر ہو رہی ہے کل شاید ہماری ملاقات نہ ہو سکے لیکن اس کے بعد تم مجھے اکثر خلیج اور سمندر کے کنارے گھومتے دیکھا کرو گے اور میں اس بات کی اجازت چاہتا ہوں کہ اگر کبھی مجھے ضرورت پڑے تو میں تمہاری چھوٹی سی کشتی پر سیر کر لیا کروں ڈان کارلو نے کہا وہ چھوٹی سی کشتی گاؤں کی مشترکہ ملکیت ہے اور عام طور پر وہیں کھڑی رہتی ہے تم جب چاہو اس پر گھوم سکتے ہو ویسے تو تم میری کشتی بھی استعمال کر سکتے ہو وہ کشتی کافی بڑی ہے جب دوبارہ آؤ گے تو میں تمہیں دکھاؤں گا عثمان نے کہا اور وہ قلعے کے قریب چھوٹا سا جہاز کس کا ہے وہ کاؤنٹ کا ہے وہ اپنی بیوی اور مہمانوں کے ساتھ سمندر کی سیر کے لیے جایا کرتے ہیں عثمان خلیج کے کنارے جس راستے سے آیا تھا اسی راستے واپس جا رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹا سا ٹیلا عبور کرتے ہوئے اس کو ابو عامر دکھائی دیا وہ تیز رفتاری سے اسی جانب آ رہا تھا اور جب اس کی نگاہ عثمان پر پڑی تو وہ آگے بڑھنے کے بجائے ایک پتھر پر بیٹھ کر علیج جی کی طرف دیکھنے لگا ابو عامر عثمان نے اس کے قریب پہنچ کر کہا خیر تو ہے تم بہت پریشان دکھائی دیتے ہو ابو عامر نے کہا اگر تم مجھے اسی طرح خوار کرو گے تو میں پاگل ہو جاؤں گا تم نے تو یہ کہا تھا کہ سہ پہر تک واپس آ جاؤ گے اور اب دیکھو سورج غروب ہو چکا ہے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ تم عبید اللہ کی طرح کسی اور کو بھی اپنا رازدار بنانے کی کوشش میں کہیں پھنس گئے ہو عثمان نے جواب دیا بچپن میں ایک سرائے کی نوکری کرنے سے مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ میں اچھے اور برے آدمی میں تمیز کر سکتا ہوں عبید کے چہرے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور آج دوسری بار یہ اتفاق ہوا ہے کہ مجھے ایک اور قابل اعتماد آدمی مل گیا ہے عثمان نے جواب دیا بچپن میں ایک سرائے کی نوکری کرنے سے مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ میں اچھے اور برے آدمی میں تمیز کر سکتا ہوں عبید کے چہرے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور آج دوسری بار یہ اتفاق ہوا ہے کہ مجھے ایک اور قابل اعتماد آدمی مل گیا ہے میں نے وقت ضائع نہیں کیا میں نے اسلحہ اور بارود چھپانے کے لیے موضوع جگہ دیکھ لی ہے میں نے وہ گھر بھی دیکھ لیا ہے جہاں ہم ضرورت کے وقت ٹھہر سکتے ہیں خلیج کے دوسرے کنارے پادری فرانسس کا گھر اور ابو الحسن کا قید خانہ بھی دیکھ آیا ہوں اور میں اس بات کا انتظام بھی آیا ہوں کہ ابو الحسن کو میری آمد کی اطلاع مل جائے مجھے اس بات کا احساس تھا کہ تم میرا انتظار کرتے کرتے پریشان ہو گئے ہوں گے لیکن میں بہت مصروف تھا ابو عامر نے کہا میں تم سے کم مصروف نہیں تھا تمہاری رخصت سے ایک ساتھ بعد پرنینڈو واپس آ گیا تھا اور اس نے مجھے کاؤنٹ کے سامنے پیش کر دیا تھا وہ کافی دیر مجھ سے باتیں کرتا رہا میرے متعلق اسے آپ نے کیا کچھ بتایا تھا میں نے تمہاری ہدایت کے مطابق اسے یہی بتایا تھا کہ میری بیوی کے بھائی نے ساری عمر سمندر نہیں دیکھا اور وہ یہاں پہنچتے ہی خلیج کی طرف نکل گیا ہے لیکن اس گفتگو کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا پہلے تم بیٹھ کر اطمینان سے مجھے تمام واقعات سنو عثمان نے اسے اپنی سرگزش سنانے کے بعد کہا میں اپنا بہت سا کام ختم کر چکا ہوں میں خلیج کے دونوں کناروں پر ایک دوسرے کے سامنے دو مورچے دیکھ آیا ہوں جہاں ایک ایک بڑی توپ نصب ہے اپنے جہازوں کی آمد سے تھوڑی دیر قبل ان توپوں کو بیکار کر دینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت ہر قدم پر ہماری مدد کر رہی ہے تمہیں معلوم ہے کہ جب وہ گھاس کے انبار اچانک جل اٹھیں گے تو ہمارے ساتھی کوسوں دور سے یہ روشنی دیکھ سکیں گے اب مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہم نے گیارہ دن کی مہلت کیوں لی پانچ یا چھ دن بعد ہم یہاں اپنا کام ختم کر چکے ہوں گے اور ہمیں اس جگہ اپنے جہازوں کا انتظار کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا ابو عامر نے کہا ہمیں خدا سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ تمہارے جہازوں سے پہلے ڈان لوئی کے جہاز یہاں نہ پہنچ جائیں ڈان لوئی کے جہاز ہاں اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ جہاز کب اور کہاں سے آ رہے ہیں لیکن اس کی گفتگو سے معلوم ہوتا تھا کہ بہرحال جہازوں کے پہنچنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے تمہارا مطلب ہے کہ وہ کوئی جنگی بیڑا اس خلیج میں جمع کر رہا ہے وہ اپنے غلاموں کو نئی دنیا بھیج رہا ہے ہے اسے وہاں وسیع زمین مل گئی اور اس کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا تھا کہ شاید وہ خود بھی وہاں جا رہا ہے جب میں نے تمہارے متعلق یہ بتایا تھا کہ تم نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تو اس نے کہا ہم اسے سمندر کی اتنی سیر کرائیں گے کہ اس کا جی بھر جائے گا برنینڈو اور کاؤنٹ دونوں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم اس کی ملازمت اختیار کرنے آئے ہیں اور اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے ہمیں نئی دنیا بھیج دے عثمان نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ اگر اس کے جہاز جلد پہنچ گئے تو ہمیں مجبوراً سات سمندر پار جانا پڑے گا ہاں اس کا یہی ارادہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا اور میں نے تمہاری تعریف کرتے ہوئے اس سے کہہ دیا تھا کہ تم ایک بہت اچھے گاڑی بان ہو تو اس نے کہا تھا کہ امریکہ میں ہمیں ایسے آدمیوں کی سخت ضرورت پڑے گی میں نے اسے یہ لالچ دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ الفجارا میں کئی کش کسان نئی دنیا جانے کے لیے تیار ہیں اور مجھے حارث نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کو گرناتا کے مہاجرین میں سے کئی صنعت و حرفت کے ماہرین مل سکتے ہیں جو نئی دنیا میں نہایت قلیل معاوضے پر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اس نے جو جواب دیا میں اس کا کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا اس نے کہا اب غرناتا کے مسلمان ہمارے تالاب کی مچھلیاں ہیں اور الفجارہ میں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ جب کبھی ہمیں وہاں کسی کام کے آدمی کی ضرورت پڑے گی ہم رات کے بجائے دن کی روشنی میں اسے گرفتار کر سکیں گے اور کاؤنٹ نے ابو الحسن کا بھی ذکر کیا تھا وہ کہتا تھا کہ ایک کام کا آدمی محض اپنی حماقت کے باعث جان گما بیٹھے گا کاؤنٹ کے ساتھ ملاقات سے فارغ ہو کر میں نے برنینڈو سے علیحدگی میں بات کی تھی وہ کہتا تھا کہ جب جہاز پہنچیں گے تو ہم سفر کی تیاری شروع کریں گے برنینڈو کا خیال تھا کہ جہازوں کی آمد کے بعد بھی اناج مویشی اور ضروری سامان لادنے کے لیے چند دن اور لگ جائیں گے اور بظاہر اس بات کا کوئی خدشہ نہیں کہ وہ ہمیں اچانک پکڑ کر نئی دنیا میں لے جائے لیکن کاش ہمارے جلدی پہنچ جائیں یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر نصرانیوں کا بیڑا جلد پہنچ گیا تو خلیج پر ان کا قبضہ ہو جائے گا اور پھر ہمارے ساتھیوں کے لیے خلیج میں داخل ہو کر کاؤنٹ کے قلعے پر گولہ باری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا عثمان نے کہا خدا کے لیے یہ دعا کرو کہ اسپین کے جہاز ہمارے حملے سے دو چار دن پہلے پہنچ جائیں اور مجھے جنگ کا پلان تیار کرنے کا موقع مل جائے پھر تم وہ تماشا دیکھو گے جو اس وقت تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا بھائی ابو عامر نے جواب دیا میں کوئی تماشا دیکھنے کے بجائے صرف یہ دعا کروں گا کہ میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ جاؤں عثمان نے کہا اب چلو میں بہت تھک گیا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں گھاس کے کسی امبار میں چھپ کر سو جاؤں صبح مجھے بہت کام کرنا ہے اور اگلی رات مجھے عبید اللہ کی بستی میں مصروف رہنا پڑے گا ہمارے گھومنے پھرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا نہیں تم جہاں چاہو پھر سکو گے کاؤنٹ کے تین سو غلاموں اور نوکروں میں تمہارا کوئی متلاشی نہیں ہوگا تاہم یہ ضروری ہوگا کہ برنینڈو دن میں ایک یا دو بار تمہیں ضرور دیکھ لیا کرے ہمیں برنینڈو کے مکان کے قریب ہی ایک کمرہ ملا ہے تم فکر نہ کرو میں برنانڈو کو یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ میں کیا کر رہا ہوں ابو عامر نے مغموم لہجے میں کہا اگر میں اپنی بیوی بچوں کو دوبارہ دیکھے بغیر نئی دنیا بھیجا گیا تو میں راستے میں جہاز سے چھلانگ لگا دوں گا عثمان نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم ڈان لوئی کے غلاموں کے ساتھ نئی دنیا نہیں جائیں گے برنینڈو نے ابو عامر اور عثمان کو نوکروں کی رہائش گاہ کے قریب ہی ایک خالی مکان میں ٹھہرا دیا پاس ہی وہ کشادہ چار دیواری تھی جس کے اندر غلام رہتے تھے جب غلام کھیتوں میں کام کے لیے جاتے تو ابو عامر ان کے ساتھ چلا جاتا اور کبھی کبھی عثمان بھی ان کا ساتھ دیتا لیکن عام طور پر عثمان علالت کے بہانے دن کے وقت سوتا اور رات بھر اپنی خفیہ سرگرمیوں میں مصروف رہتا آٹھ دن بعد عثمان نے کمرے کا دروازہ بند کر کے صبح کی نماز ادا کی اور ابو عامر سے کہا اگر میں شام تک واپس نہ آؤں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں ماہی گیروں کی بستی میں رک گیا ہوں اور وہیں رات گزاروں گا ابو عامر نے کہا تم نے میرے ذمے کوئی کام نہیں لگایا عثمان نے جواب دیا تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ تم یہاں کسی کو مجھ پر شک نہ ہونے دو اور غلاموں میں سے قابل اعتماد آدمیوں کو ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار کرو اور یہ تم بہت اچھی طرح پوری کر رہے ہو لیکن چونکہ تم تیرنا یا کشتی چلانا نہیں جانتے اس لیے میں اب تمہیں اپنے ساتھ کسی مہم پر نہیں لے جا سکتا ابو عامر نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک نئی دنیا جانے والے جہاز یہاں نہیں پہنچے مجھے گمان ہو رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھیوں کی آمد سے پہلے روانہ نہیں ہوں گے اور رات مجھے خیال آیا تھا کہ تم سے ابو الحسن کے متعلق پوچھوں لیکن تم باتیں کرتے کرتے اچانک سو گئے تھے عثمان نے کہا ابو الحسن کو جسمانی اور روحانی اذیتوں نے بہت کمزور کر دیا ہے لیکن میرے پیغام نے اس پر بہت اچھا اثر ڈالا ہے تم نے اسے دیکھا تھا نہیں جب ایک پہرے دار ہمارے درمیان پیغام رسانی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو مجھے قید خانے کے قریب جانے کا خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ابو الحسن کو معلوم ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور یہ کہتے ہی عثمان کمرے سے باہر نکل گیا کچھ دیر بعد جب وہ ماہی گیروں کی بستی کے قریب پہنچا تو اسے حد نگاہ پر سمندر کی طرف سے خلیج کا رخ کرنے والے تین جہاز دکھائی دیے ڈان کارلو اور اس کی بیوی کے علاوہ بستی کے کوئی پچاس زن و مرد خلیج کے قریب ٹیلے پر کھڑے تھے عثمان نے ان کے قریب پہنچ کر دیکھا تو وہ بہت مغموم نظر آتے تھے باس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کلارا کے علاوہ چند عورتیں سسکیاں لے رہی تھیں ڈان کارلو نے آگے بڑھ کر عثمان سے مسافہ کرتے ہوئے کہا معلوم ہوتا ہے کہ مورسیکو کہلانا اور مورسیکو کی طرح رہنا ہمارا مقدر بن چکا ہے وہ نصرانیوں کے جہاز آ رہے ہیں آپ ان پر سلیب کے پرچم دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ اس بیڑے کے پیچھے اور کتنے جہاز آ رہے ہیں لیکن ایک بات واضح ہے کہ بیڑے کی موجودگی میں باہر سے کوئی جہاز اب ساحل کے قریب نہیں آ سکے گا عثمان نے کہا اگر تمہاری پریشانی کی وجہ یہ ہے تو میری بات غور سے سنو انشاءاللہ اللہ ہم تین چار دن کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور دشمن کا کوئی جہاز ہمارا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا لیکن تمہیں ابھی بہت سا کام کرنا ہے آئندہ دو دن کے بعد تمہیں ہر وقت سفر کے لیے تیار رہنا چاہیے اب جاؤ اور اپنے گھر میں ہماری ہدایات کا انتظار کرو وہ سب مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیے لیکن ڈان کارلو اور آٹھ اور نوجوان وہیں کھڑے رہے عثمان نے ڈان کارلو سے مخاطب ہو کر کہا اب ہمیں کھلے سمندر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں دو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہر وقت یہاں رہنی چاہیے اور دو کشتیاں تمہیں اس کنارے لے جانی چاہیے ڈان کارلو نے کہا آپ کی ہدایات کے مطابق ہم نے بارود کے دو بیرل اس طرف اور دو دوسرے کنارے پر چھپا دیے ہیں جو اسلحہ ہمیں ملا تھا وہ میں نے اپنے آدمیوں میں تقسیم کر دیا ہے اور آج ابو الحسن کو بھی ایک خنجر قید خانے کے اندر پہنچ جائے گا عثمان نے کہا میرے لیے اس جگہ تمہارے ساتھ کھڑا ہونا مناسب نہیں ہم بستی میں کسی جگہ چھپ کر باتیں کریں گے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ان جہازوں کو کس جگہ کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد تمہیں فرائض سونپ دیے جائیں گے اور پھر رات کے وقت تمہیں مشق کرائی جائے گی اگر انہوں نے جہاز ساحلی توپ خانوں سے دور رکھے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جہاز غرق کر دیے جائیں یا انہیں آگ لگا دی جائے اور اگر وہ جہاز مورچوں کے پیچھے قلعے کی طرف لے گئے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ساحلی مورچوں کی توپوں کو تباہ کر دیا جائے اور یہ کام کچھ مشکل نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارے ساتھیوں کو روشنی دکھانے کا کام رہ جائے گا اور وہ جہازوں سے نپٹ لیں گے کاؤنٹ ڈان لوئی اور اس کی بیوی محل کے بالائی منزل کے ایک کمرے کے دریچے سے خلیج کا منظر دیکھ رہے تھے ان کے سامنے ایک جہاز پر بھیڑیں گائے گھوڑے اور اناج لادے جا رہے تھے اور چونکہ جہاز کناروں سے کچھ دور گہرے پانی میں کھڑے تھے اس لیے جانوروں کو کشتیوں پر لاد کر جہازوں تک پہنچانا اور پھر رسیوں سے اوپر کھینچ کر انہیں جہاز پر لادنا کافی مشکل کام تھا مزدور اور ملاح بدہواس جانوروں کو تڑپتے دیکھ کر کہہ کہے لگا رہے تھے کاؤنٹس نے کہا پادری فرانسس کہتا تھا کہ بعض غلام اور مویشی سفر کے دوران مر جائیں گے کاؤنٹ نے غصے میں آ کر جواب دیا اس کی آواز بہت منحوس ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے غلام اور جانور بخیریت پہنچ جائیں گے میں نے برنینڈو کو تاکید کی ہے کہ جو جانور کمزور یا بیمار ہوں اسے جہاز پر نہ لاتا جائے البتہ مجھے ان غلاموں کے متعلق شبہ ہے جنہیں پادری فرانسس کے قید خانے میں اذیتیں دے دے کر ادموا کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی راستے میں مر جائے کاؤنٹس نے کہا لیکن برنینڈو کہتا تھا کہ پادری فرانسس اکثر قیدیوں کو بلنسیا میں ایکوزیشن کے سپرد کرنا چاہتا ہے وہاں میں ان سے گناہوں کا اعتراف کروایا جائے گا اور پھر ان کے لیے مناسب سزائیں تجویز کی جائیں گی ڈان لوئی نے جواب دیا یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ میں انہیں قید خانے سے نکال کر ان جہازوں پر سوار نہ کر دوں کیا پادری فرانسس یہ برداشت کر لے گا کہ آپ کلیسا کے مجرموں کو قید خانے سے نکال کر جہاز پر سوار کر دیں برنینڈو کہتا تھا کہ وہ ایکویزیشن کے لیے کام کرتا ہے ڈان لوئی بولا مجھے معلوم ہے لیکن پادری کو کسی نہ کسی طرح رضامند کر لیا جائے گا اسے غلاموں کے ساتھ جہاز پر بھی سوار کرایا جا سکتا ہے اور انکویزیشن کے اعلی افسروں کو یہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے کہ فرانسس سات سمندر پار بسنے والوں کی روحوں کو دو زخ کی آگ سے بچانے کے لیے بےتاب تھا ڈان لوئی کی بیوی ہنس پڑی ایک نوکر نے کمرے میں داخل ہو کر بلنسیا کے بشپ اور پادری فرانسس کی آمد کی اطلاع دی بلنسیا کا بشپ ڈان لوئی نے حیران ہو کر کہا وہ یہاں کب پہنچے جناب وہ ابھی پہنچے ہیں اور میں نے انہیں نیچے ملاقات کے کمرے میں بٹھا دیا ہے اور پادری فرانسس اس کے ساتھ آیا ہے جی ہاں وہ بھی بشپ کی بگھی پر آیا تھا میں ابھی آتا ہوں نوکر واپس چلا گیا تو ڈان لوئی نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پادری فرانسس بشپ کو بذات خود بلنسیا سے لے کر نہیں آیا تو وہ راستے میں کسی جگہ اس کا ضرور انتظار کر رہا ہوگا بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ اسے بشپ کی آمد کا علم تھا اور اس نے آمدن مجھے اطلاع نہیں دی آپ ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں میں ان کے پاس جاتا ہوں چند منٹ بعد ڈون لوئی ملاقات کے کمرے میں دو زانو ہو کر بشپ کے ہاتھ کا بوسا دے رہا تھا مقدس باپ اس نے بشپ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اگر آپ کی آمد کی کوئی اطلاع ہوتی تو میں اپنے نوکروں اور غلاموں سمیت قلعے سے باہر آپ کا استقبال کرتا بشپ نے جواب دیا پادری فرانسس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ آپ نئی دنیا جا رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو الوداع کہنا ضروری سمجھا کاؤنٹ نے جواب دیا فی الحال میرے غلام اور چند نوکر جا رہے ہیں میں زمین آباد ہونے اور رہائش کے لیے کوئی تسلی بخش انتظام ہونے کے بعد وہاں جانے کے متعلق سوچوں گا پادری فرانسس نے جواب دیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کو کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیج دیا جائے ہو سکتا ہے کاؤنٹ نے بے پرواہی سے جواب دیا بشپ نے کہا میرے یہاں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا ہمیں محتسب اعظم سے یہ ہدایت موصول ہوئی ہے کہ ایسے غلاموں کو نئی دنیا نہ بھیجا جائے جو عیسائی ہونے کے بعد مرتد ہو گئے ہوں یا ان کا کوئی فیل انکوزیشن کے ضابطوں کی زد میں آتا ہو پادری فرانسس کو یہ شکایت ہے کہ آپ کے چند غلام ایسے ہیں جو دل سے عیسائی نہیں ہوئے آپ انہیں امریکہ جانے سے روک لیں تاکہ مقدس اکوزیشن کو ان کے متعلق تسلی کرنے کے لیے وقت مل جائے تو یہ آپ کا ایک قابل قدر اقدام ہوگا ڈان لوئی اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے فرانسس سے مخاطب ہوا ایسے آدمیوں کی تعداد کتنی ہے جنہیں آپ مشکوک خیال کرتے ہیں فی الحال ان کی تعداد ساتھ ہے ان کے دل کا حال آپ کیسے جانتے ہیں کیا آپ ان سے مل چکے ہیں مجھے کسی کے دل کا حال جاننے کے لیے اس سے ملاقات کی ضرورت نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے مقدس ایکویزیشن کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں ڈان لوئی نے کہا لیکن ابھی تک میرے علاقے میں ایکویزیشن کا دفتر قائم نہیں ہوا فرانسس نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلیسا کے دشمن کسی جگہ محفوظ ہیں بلنسیا میں محکمہ احتساب کا قید خانہ بڑی تیزی سے بھر رہا ہے جب ہم یہ محسوس کریں گے کہ مزید قیدیوں کے لیے گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے تو نئے قید خانے تعمیر کیے جائیں گے ورنہ مسلمانوں کے دور حکومت کے پرانے قلعوں کو قید خانوں میں تبدیل کیا جا سکے گا یہاں سے جنوب کی طرف آٹھ دس میل کے فاصلے پر ایک پرانا قلعہ ہے میں وہ دیکھ چکا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کی مرمت کی جائے تو وہ چند سال کے لیے آپ کے علاقے کی ضرورت پوری کر سکے گا پھر جب آپ کے غلاموں کی قیام کا خالی ہو جائے گی تو انکویزیشن بوقت ضرورت اسے بھی استعمال کر سکے گا ڈان لوئی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے کے کسانوں چرواہوں اور ماہی گیروں کی اکثریت کو کسی دن ایکویزیشن کے قید خانوں میں جانا پڑے گا فرانسس نے کہا مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوگی لیکن مورسی کو کسانوں اور مہاگیروں کے متعلق میری اطلاعات یہ ہیں کہ ان میں سے بیشتر دل سے عیسائی نہیں ہوئے اور وہ موقع ملتے ہی کلیسا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے ڈان لوئی نے کہا اور وہ جو ابھی تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہنا چاہتے ہیں ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے پادری نے جواب دینے کے بجائے بشپ کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب کوئی غیر عیسائی اسپین میں نہیں رہ سکے گا یہودیوں کی طرح مسلمان بھی یا تو ملک چھوڑ جائیں گے یا انہیں استباغ لینا پڑے گا وہ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں انہیں ہر حال میں عیسائی سمجھا جائے گا اور یہ مقدس ایکویزیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے دل کا حال معلوم کرتا رہے اور جن کے متعلق یہ شبہ ہو کہ وہ در پردہ اپنے سابقہ مذہب سے محبت کرتے ہیں ان کے وجود سے اس سرزمین کو پاک کرتا رہے جان لوئی نے کہا آپ یہ خطرہ محسوس نہیں کرتے کہ انکویزیشن کی جلد بازی سے پورے ملک میں بغاوت ہو جائے گی بشپ نے جواب دیا آپ اس بات سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ انکویزیشن کے کسی فعل پر نکتہ چینی کرنا گناہ ہے اور آپ کے اطمینان کے لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ انکویزیشن مناسب وقت پر اپنا کام شروع کرے گا اور فوری طور پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے حکومت کو کسی قسم کے خطرے کا سامنا کرنا پڑے ڈان لوئی نے کہا لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ غرناتا میں کلیسا کی جلد بازی سے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کوہستانی علاقوں میں کسی وقت بھی بغاوت کی آگ بھڑک سکتی ہے اور پھر بحر روم میں ترکوں کا جنگی بیڑا ہمیں کافی نقصان پہنچا سکتا ہے بشپ نے کہا یہ آگ بہت جلد ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کے بعد پورے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو مورسیکو کے نام سے پکارا جائے گا ڈان لوئی نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا مقدس باپ میں آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پادری فرانسس کو میرے آدمیوں کے ساتھ نئی دنیا بھیج دیا جائے تاکہ یہ ان میں سے کسی کو گمراہ نہ ہونے دیں فرانسس نے کہا اگر مجھے مقامی وحشیوں کو جبرن دین مسیح کے دامن میں پناہ دینے کی اجازت دی جائے تو میں خوشی سے جانے کے لیے تیار ہوں مجھے مقدس ایکویزیشن کی طرف سے بھی مرتد ہونے والوں کو سزائیں دینے کا اختیار ہونا چاہیے بشپ نے کہا نئی دنیا کے متعلق اس قسم کے خواب پورے ہونے میں ابھی کافی عرصہ لگے گا ایکویزیشن کا پہلا مقصد ہسپانیہ کو غیر عیسائیوں مرتدین اور جادوگروں کے وجود سے پاک کرنا ہے مجھے یقین تھا کہ اس جگہ کاؤنٹ ڈاؤن لوئی اور ان کے ملازم آپ سے پورا تعاون کریں گے اور میں ان کا شکر گزار ہوں گا نئی دنیا کے متعلق اس قسم کے خواب پورے ہونے میں ابھی کافی عرصہ لگے گا انکویزیشن کا پہلا مقصد ہسپانیہ کو غیر عیسائیوں مرتدین اور جادوگروں کے وجود سے پاک کرنا ہے مجھے یقین تھا کہ اس جگہ کاؤنٹ ڈان لوئی اور ان کے ملازم آپ سے پورا تعاون کریں گے اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ میری توقعات غلط ثابت نہیں ہوئی اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی بلا وجہ انہیں پریشان نہ کریں اور محض شک کی بنا پر ان کے کسی غلام یا نوکر کو نئی دنیا جانے سے نہ روکیں نئی دنیا میں یہ لوگ ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں ہو سکتے فرانسس نے کہا میرا مقصد کاؤنٹ کو بلا وجہ پریشان کرنا یا نقصان پہنچانا نہیں میں اس کے لیے تیار ہوں کہ جو مشتبہ لوگ انکویزیشن کے اہلکاروں کی آمد سے پہلے روانہ ہو جائیں انہیں روکنے کی کوشش نہ کی جائے لیکن ان آٹھ آدمیوں میں سے جو اس وقت قید خانے میں ہیں صرف دو کو رہا کیا جا سکتا ہے باقی چھ بہت خطرناک ہیں اور وہ جہاں جائیں گے دین مسیح کے خلاف نفرت پھیلائیں گے ان میں سے ایک کو تین بار کوڑے لگ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی حالت یہ ہے کہ وہ قید خانے کے اندر کھلے بندو نمازیں ہی نہیں پڑھتا بلکہ اذانے بھی دیتا ہے اس کا نام ابو الحسن ہے کاؤنٹ نے پوچھا جی ہاں یہی نام ہے اس کا لیکن پچھلے پانچ چھ دن سے اس میں اچانک تبدیلی آ گئی ہے اب وہ ازانے نہیں دیتا اور پہرے داروں کو اطلاع ہے کہ وہ ان کے سامنے نماز بھی نہیں پڑھتا ڈان لوئی نے کہا اگر آپ اس کے متعلق مطمئن ہو گئے ہیں تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسے نئی دنیا بھیج دوں تین دن تک ہمارے جہاز یہاں سے روانہ ہو جائیں گے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے ذاتی طور پر بھی یہ علم ہے کہ وہ عیسائی نہیں ہوا تھا آپ نے اس پر صرف پانی چھڑک کر یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم عیسائی ہو گئے ہو فرانسس نے کہا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے غلاموں کی روح کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں اس کے خلاف جو شکایات ہیں وہ مقدس انکویزیشن کے دفتر میں پہنچ چکی ہیں اسے بہر صورت بلنسیا میں اکویزیشن کی عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا وہ بہت خطرناک ہے اور یہ بہتر ہوگا کہ آپ میرے ساتھ دو مسلح آدمی بھیجیں اور میں اسے بذات خود بلنسیا کے تہ خانے میں آؤں جان لوئی نے مایوس ہو کر کہا میرے آدمی آپ کے کسی حکم سے انکار نہیں کر سکتے ایک گھنٹے بعد ڈان لوئی بشپ اور پادری فرانسس کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے انواع و اقسام کے کھانے لذیذ بھی تھے اور وافر بھی اور پادری فرانسس اس طرح کھا رہا تھا جیسے سات دن کا بھوکا ہو کھانے سے قبل وہ کاؤنٹ کے گھر کی برسوں پرانی شراب سے لطف اندوز ہو چکے تھے اور فرانسس اپنے تن و توش کے مطابق اس قیمتی شراب سے بھی دوسروں کی نسبت دو گنا حصہ وصول کر چکا تھا وہ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر فرانسس کی آنکھوں پر غنودگی تاری ہونے لگی اور اس نے بشپ سے کہا جناب آپ سفر سے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے ڈان لوئی نے اٹھتے ہوئے کہا آئیے میں آپ کو سونے کے کمرے میں چھوڑاتا ہوں فادر فرانسس میرے خیال میں آپ بھی یہیں سو جائیں نہیں شکریہ میں رات کے وقت قید خانے کے قریب رہنا ضروری سمجھتا ہوں ویسے بھی اتنا نفیس کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر میں باہر ہوا میں گھومنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر اس نے بشپ اور اکاؤنٹ سے مسافہ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا بشپ نے قدر توقف کے بعد کاؤنٹ سے مخاطب ہو کر کہا آپ کو اس آدمی سے محتاط رہنا چاہیے اس وقت تو ایسے لوگ شاید آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں لیکن وہ وقت دور نہیں جب اندلس کا ہر انسان ایکویزیشن کے ہاتھ کی گرفت اپنی شاہ رکھ پر محسوس کرے گا کلیسا کے اندر ایک ایسی طاقت کو جنم دے گیا ہے جس کی ہولناکیوں کے تصور سے نہ صرف ہسپانیہ کے عوام اور امریکہ بلکہ خدا بندان کلیسا بھی کریں گے اور ایکویزیشن میں پادری فرانسس کے اثر و رسوخ کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محاسب اعظم نے مجھے اس کی شکایت پر یہاں آنے کا حکم دیا تھا مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ آپ کہیں قیدیوں کو زبردستی نئی دنیا نہ بھیج دیں کاؤنٹر نے جواب دیا اگر آپ نہ آتے تو شاید مجھ سے ایسی غلطی ہو جاتی میں آپ کا شکر گزار ہوں تشریف لائیے پشپ اس کے ساتھ چل دیا پادری فرانسس کو پہرے داروں نے صدر دروازے کے بجائے شمال کے چھوٹے دروازے سے باہر نکال دیا اور وہ جلد ہی بستی سے نکل کر خلیج کے کنارے چلنے لگا خلیج میں اسے نئی دنیا جانے والے جہاز دکھائی دیتے تھے اور اسے اس بات سے ایک روحانی تسکین محسوس ہوتی تھی کہ وہ قیدی جنہیں وہ روکنا چاہتا تھا ان جہازوں میں سے کسی پر سوار نہیں ہو سکیں گے ڈان لوئی کے دسترخوان پر اس نے حسب معمول جی بھر کر کھانا کھایا تھا اور شراب کے دو پیالے بھی اس کی ضرورت سے بہت زیادہ تھے اس لیے باہر تر و تازہ ہوا کے باوجود اس کی طبیعت بوجھر ہو رہی تھی تاہم وہ اس بات پر خوش تھا کہ کاؤنٹ کو پہلی بار اس کی قوت کا احساس ہوا ہے ایک جگہ رک کر وہ کچھ دیر پانی میں چاند کا عکس دیکھتا رہا پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی آجزی سے دعا کی آسمانی باپ مجھ میں ہمت دے کہ میں اس ملک میں دین مسیح کے ظاہری اور خفیہ دشمنوں کو ملیا میٹ کر دو میں ان مرسکوں اور مرتد لوگوں کو زندہ جلتے دیکھوں جو دن کے وقت ہمارے گرجوں میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور رات کے وقت اپنے گھروں میں چھپ کر دین مسیح کا مذاق اڑاتے ہیں اے خداون میرے دل ان کے لیے پتھر بنا دے اور اے مقدس باپ مجھے ترک میڈا اور زمینیز کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت دے پیچھے سے آواز آئی تم ان سے زیادہ ملون ہو اس نے مڑ کر دیکھا عثمان کے ساتھ چار آدمی اسے گھیرے میں لے چکے تھے اور عثمان کی تلوار کی نوک اس کی گردن کو چھو رہی تھی تم کون ہو اس نے بڑی مشکل سے کہا تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح دیکھ لو میرے ساتھ ہی تلواروں اور خنجروں کے علاوہ تمنچوں سے بھی مسلح ہیں اگر تم نے شور مچانے کی ذرا بھی کوشش کی تو تمہاری پہلی چیخ آخری ہوگی دیکھیے اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا دیکھیے میں ایک پادری ہوں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عثمان نے کہا ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اسے باندھ لو اور کشتیوں پر لے جاؤ عثمان کے ساتھیوں نے اس کے بازو موڑ کر پیچھے کی طرف باندھ دیے اور پھر اس کی قبا سے کپڑے کے دو ٹکڑے پھاڑ کر اس کے حلق میں ٹھونس دیا اور دوسرا کس کر اس کے منہ پر باندھ دیا عثمان نے ایک آدمی سے کہا تم اسے لے جاؤ ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے قیدی کا رستہ مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اگر راستے میں وہ کوئی مزاحمت کرے تو اسے گولی مار کر سمندر میں پھینک دو اور دیکھو اپنے ساتھیوں کو تاکید کرو کہ وہ میری ہدایت پر عمل کریں اور اس پادری کو دوسرے کنارے پہنچا دیں فرانسس کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی آواز حلق سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اس نے بے بسی کی حالت میں چند قدم اٹھائے اور مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کے نگہ بان نے اسے تمنچا دکھاتے ہوئے کہا تیز چلو ورنہ مجھے اپنا قیمتی بارود ضائع کرنا پڑے گا فرانسس نے رفتار ذرا تیز کر دی لیکن محافظ نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا بے وقوف اگر اپنی جان عزیز ہے تو میرے ساتھ بھاگتے رہو فرانسس نے تیز بھاگنا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں وہ ایک گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا تاہم موت کے خوف سے وہ اپنے محافظ کے ساتھ بھاگتا رہا اور کوئی دو میل کے فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے تین کشتیاں دکھائی دی اس کے ساتھ ہی چند آدمی پتھروں کے اوٹ سے نمودار ہوئے اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا مونٹانو تم اتنی جلدی آ گئے ہمیں توقع سے پہلے یہ شکار مل گیا تھا ارے یہ تو پادری فرانسس معلوم ہوتا ہے ہاں اسے دوسرے کنارے پہنچا دو اور اس کے متعلق بہت چوکس رہو تمہارے ساتھی کہاں ہیں وہ قید خانے کی طرف گئے تھے اور اب تک قیدیوں کو آزاد کرا چکے ہوں گے اور پادری کو تم اتنی جلدی کہاں سے لے آئے یہ ہمیں خلیج کے کنارے سیر کرتا ہوا مل گیا تھا تم اس کا منہ کھول کر اطمینان سے باتیں کر سکتے ہو لیکن اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو اسے فوراً قتل کر دو ابھی تک سمندر کی طرف سے کوئی روشنی تو دکھائی نہیں دی اگر روشنی دکھائی دیتی تو ہمارے ساتھی ساحل پر دو الاؤ جلا چکے ہوتے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تم اطمینان سے اپنا کام کرو مونٹانو وہاں سے چل گیا کچھ دیر بعد پادری فرانسس خلیج کے دوسرے کنارے مردوں عورتوں اور بچوں کے ہجوم کے سامنے کھڑا تھا وہ انتہائی نفرت کے باوجود خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور پادری زیادہ دیر یہ پر اسرار خاموشی برداشت نہ کر سکا کہنے لگا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے قیدی کی طرح یہاں کیوں لایا گیا ہے اگر تم کسی قیدی کو رہا کروانا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ خفیہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس جاتے ہی اسے آزاد کر دوں گا میں تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں انہیں قید کرنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ ان کی روحیں دوزخ کی آگ سے بچ جائیں ایک عمر رسیدہ آدمی نے کہا ہم بھی تمہاری روح کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے یہاں لائے ہیں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عیسائی کلیسا کے کسی خادم کے ساتھ اس طرح پیش آ سکتا ہے ہم صرف مورسی کو ہیں اور تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مورسی کو کیا ہوتا ہے فرانسس نے کہا خدا کی قسم میں کلیسا سے یہ مطالبہ کروں گا کہ تمہیں مورسی کو نہ کہا جائے بوڑھے نے کہا اور کلیسا تمہارا کہا مان لے گا جب کلیسا کو اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ تم کو کے لفظ سے نفرت کرتے ہو اور تمہاری نفرت ایک عام بغاوت میں تبدیل ہو رہی ہے تو میری بات یقیناً سنی جائے گی تم جھوٹ کہتے ہو تم انکویزیشن کے جاسوس ہو اور بے گناہ قیدیوں کو انکویزیشن کے سپرد کرنا چاہتے ہو نہیں نہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں واپس جاتے ہی آزاد کر دوں گا میں یہ تحریر لکھ کر دوں گا کہ وہ سب بے گناہ ہے تم مجھے واپس لے چلو اگر میں اپنے وعدے سے انحراف کروں تو مجھے قتل کر سکتے ہو میں اپنے عہدے سے بھی استفا دینے کے لیے تیار ہوں تم اب واپس نہیں جاؤ گے تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو اور میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہو جب تم گھر سے نکلے تھے تو کیا تمہارے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہمارے ساتھی تمہیں یہاں لے آئیں گے فرانسس نے کہا میں یہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ جن لوگوں کے ایمان کی میں کئی سال سے حفاظت کر رہا ہوں اور جنہیں دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے میں رو رو کر دعائیں کیا کرتا ہوں ان میں سے کوئی میرا دشمن ہو سکتا ہے تمہیں یقیناً کاؤنٹ کے مسلمان مزرائین میں سے تمہیں یقیناً کاؤنٹ کے مسلمان مزارعین میں سے کسی نے بہکایا ہے ایک نوجوان نے ڈانٹ کر کہا تم خاموش رہو ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا میں مسلمانوں کے خلاف تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو پادری نے ڈوبتی ہوئی آواز میں پوچھا نہیں تمہارے متعلق وہ قیدی فیصلہ کرے گا جس نے تمہارے ہاتھوں زیادہ تکلیف اٹھائی ہے پادری سکتے کی حالت میں ان کی طرف دیکھنے لگا ابو الحسن کو پادری فرانسس کی مسلسل اذیتوں نے زندگی اور موت سے بے نیاز کر دیا تھا جب مورسی کو پہرے داروں نے اسے عثمان کا پہلا پیغام دیا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے کچھ دیر اس کے دل کی دھڑکنے کبھی تیز اور کبھی سست ہوتی رہی پھر یک اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے وہ کئی سوال پوچھنا چاہتا تھا مگر پہرے دار نے اسے اپنے ہوٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کر دیا عثمان کا دوسرا پیغام اسے ایک دن پہلے ملا تھا اور وہ یہ تھا کہ کل رات تم آزاد ہو جاؤ گے اور اسے صبح سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ دن بہت طویل ہو گیا ہے پھر جب رات ہو گئی تو وہ یاس و امید کی کشمکش میں ایک دیوانے کی طرح اپنی تنگ کوٹری میں چکر لگا رہا تھا اور آخر نڈال ہو کر سجدے میں گر پڑا میرے اللہ مجھ پر رحم فرما میں مرنے سے پہلے سواد کو دیکھنا چاہتا ہوں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی یاد سے غافل نہیں تھا میرے اللہ اگر قیدی کی حیثیت سے گمنامی کی موت میرا مقدر بن چکی ہے تو مجھے ہمت دے کہ میں اپنے دین پر قائم رہوں اور آگ کے کے سامنے کھڑا ہو کر بھی کل میں شہادت پڑھوں مجھ پر رحم کر تو ایک آجز اور کمزور انسان کا آخری سہارا ہے وہ دیر تک اپنی دعا دہراتا رہا پھر اسے قید خانے کے دروازے سے باہر ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے آدمیوں کے حلق سے نکلنے والی مبہم آوازوں سے اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور چند ثانیے بعد اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ باہر کا دروازہ کھل رہا ہے اس کے بعد اسے چند آدمیوں کے قدموں کی چاپ سنائی دی پھر اس کی کوٹری کا دروازہ کھلا لیکن وہ بدستور سجدے میں پڑا کہہ رہا تھا میرے اللہ تو کریم ہے تو رحیم ہے ابو الحسن ابو الحسن میں عثمان ہوں جلدی نکلو ابو الحسن لڑکھڑاتا ہوا کوٹری سے باہر نکلا اور عثمان اس کا بازو پکڑ کر کوٹری سے باہر لے آئے قید خانے کے دروازے کے قریب دو پہرے داروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی الحسن نے چاند کی روشنی میں غور سے عثمان کی طرف دیکھا اور بے اختیار اس سے لپٹ گیا اگر تم وہی عثمان ہو جو حامد بن زہرا کے بیٹے کو ہمارے گھر لائے تھے تو تمہارا یہاں پہنچنا ایک معجزہ ہے میں وہی ہوں ابو الحسن میں یقیناً وہی ہوں اور تمہیں یہ خبر سنانے آیا ہوں کہ تم بہت جلد اپنی بیوی کو دیکھ سکو گے آپ کو یقین ہے ابو الحسن نے تھکی ہوئی آواز میں کہا آپ آپ کو کو یقین یقین ہے ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے ابو الحسن تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ تھوڑی دیر تک یہ خلیج ہمارے قبضے میں ہوگی اور پھر تم نائب امیر البحر کے جہاز پر سفر کرو گے اگر تم اسے بھول نہیں گئے تو اس کا نام سلمان ہے سلمان مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں پھر ایک خواب دیکھ رہا ہوں انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ابو الحسن اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا اس کی آواز ڈوب گئی اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ وہ نیم نیم اور بے ہوشی کی حالت میں زمین پر بیٹھ اس تھکے ہارے مسافر کی طرح جسے منزل کے قریب پہنچ کر اچانک یہ محسوس ہو کہ اس کی ہمت اور توانائی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اتنی دیر میں باقی تمام آدمی قیدیوں کو باہر لا چکے تھے عثمان نے کہا اور اسے اٹھا کر لے جاؤ اور کشتی پر ڈال کر دوسرے کنارے پہنچا دو جو قیدی ہماری پناہ لینا چاہتے ہوں انہیں بھی دوسرے کنارے پہنچا دو ابو الحسن نے اٹھتے ہوئے کہا مجھے چکر آ گیا تھا کل سے میں بالکل نہیں سویا اب میں ٹھیک ہوں میں چل سکتا ہوں بہت اچھا تم اور ڈریگو کے ساتھ جاؤ اور جہازوں کی آمد کا انتظار کرو ابو الحسن نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کو میرے متعلق کیسے معلوم ہوا عثمان نے جواب دیا جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اب تم جاؤ اور دوسرے کنارے پہنچ کر آرام سے لیٹ جاؤ ابو الحسن نے کہا اور تم کہاں جا رہے ہو عثمان نے کہا اس کنارے ابھی میرا کچھ کام باقی ہے انشاءاللہ اللہ میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد تم کئی ناقابل یقین باتیں دیکھو گے ابو الحسن نے کہا اگر کوئی لڑائی ہونے والی ہے تو میں تمہارے ساتھ رہنا پسند کروں گا مجھے اب کسی لڑائی کی توقع نہیں تم اس کے ساتھ جاؤ اور اس اطمینان کے ساتھ دوسرے کنارے جا کر لیٹ جاؤ کہ تم آزاد ہو اگر میں آزاد ہوں اور آپ کو جنگ کے لیے میری ضرورت بھی نہیں تو میری پہلی خواہش ہے کہ میں نہا دھو کر یہ غلیظ لباس تبدیل کر لوں دنیا میں اس قید خانے سے زیادہ بدبودار جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی عثمان نے آرڈریگو سے مخاطب ہو کر کہا میں ابو الحسن کی میزبانی کے فرائض تمہیں سونپتا ہوں تم نہانے کے بعد انہیں نہانے کے علاوہ ایک حجام کی خدمات اور صاف کپڑوں کی ضرورت ہوگی جہاز سے ہم انہیں بہترین لباس دے سکیں گے فی الحال ڈان کارلو سے کہنا کہ ان کے لیے دو صاف چادروں کا انتظام کر دیں کچھ دیر بعد عثمان اور اس کے دو ساتھی خلیج کے کنارے اس برج کا رخ کر رہے تھے جس پر توپ نصب تھی عبید پتھر کی اونٹ سے نمودار ہوا اور اس نے کہا اس مورچے میں دشمن کے تین آدمیوں میں سے دو قتل کر دیے گئے ہیں اور ایک کو زندہ پکڑ کر باندھ دیا گیا ہے دوسرے کنارے کی توپ پر بھی ہمارا قبضہ ہو چکا ہے اور جہازوں کے ملاح سو رہے ہیں کاش یہ توپیں اتنی بھاری نہ ہوتی اور ہم ان کا رخ دشمن کے جہازوں کی طرف پھیر سکتے مورچے کے قریب عبید کے چار ساتھی جن میں سے تین اپنے قیدیوں کے تمنچوں اور تلواروں سے مسلح ہو چکے تھے عثمان کا انتظار کر رہے تھے ایک نے آگے بڑھ کر کہا میں نے سمندر کی طرف روشنی دیکھی ہے لیکن میرے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تمہارا وہم ہے عثمان بھاگ کر برج پر چڑھا اور جائزہ لیتے ہوئے واپس آ کر کہا تمہاری نظر بہت اچھی ہے ہمارے ساتھی آ رہے ہیں لیکن تمہاری طرف سے کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے تم اطمینان سے انتظار کرو اور تمہیں یہاں چھپے ہوئے بارود کو اس وقت آگ لگانی چاہیے جب دوسرے کنارے پر دھماکہ ہو چکا ہو